شر عند نشرت دوا فهم لا فروف ان شر دوا بے عند اللہ یہاں پر اللہ رب العزت دوائی ذکر فرما رہے ہیں قتال فی سبیل اللہ کے دوائی کے معنی ہے وہ باتیں جو دعوت دیتی ہے قتال کے کرنے پر جو قتال کے کرنے پر دعوت دینے والی باتیں ہیں اس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں ان آیات میں اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان نشرت دوا میں کہ کافر جو ہے یہ مخلوقات میں سے بدتر ہے اللہ کے ہاں تو جب کافر لوگ اللہ کے ہاں تمام مخلوقات میں سے بدتر ہے تو اللہ ہر العزت فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو تو لہذا تم لڑنے میں کیوں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہو نشرت دواب بھی یقیناً بدتر جانداروں میں سے اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں کفرو جنہوں نے انکار کیا ہے فہم لا یؤمنون پس یہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نشر دواب یقیناً بدتر جانداروں میں سے دواب دابا کی جمع ہے اور دابا کے معنی ہے ما علی الارض وہ جو زمین پر حرکت کیا کرتی ہے یعنی جاندار تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نشر یقیناً بدتر جانداروں میں سے اللہ کے ہاں اللہ سینہ وہ لوگ ہیں کفرو جنہوں نے انکار کیا ہے کس سے انکار کیا ہے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا ہے تو جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا ہے فہم لا یؤمنون بس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر جباریت کو لگا دیا ہے تو جب ان کے دلوں پہ اللہ رب العزت نے جباریت کی مہر کو لگا دیا ہے تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو جب ضدی اور ارادی ہیں ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ سے لڑنا ان پر لازم ہے اگلی دوائی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں دوائی دعوت دینے والے اسباب کیا آپ سے وعدہ کیا کرتے ہیں اور وعدے کو بار بار توڑ رہے ہیں تو وعدہ کر رہے ہیں بار بار وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا آپ پر لازم ہے اللہ جین آہت تبھی ہوں وہ لوگ کہ آپ نے وعدہ کیا ان سے سمین خدون آبد پھر توڑتے ہیں یہ لوگ اپنے وعدے کو فی کل مرت ہر بار وہ لا یتقون اور یہ لوگ نہیں ڈرتے وعدہ خلافی سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ آہر تمن ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے ان سے ان سے آپ نے وعدہ کیا ہے جن بندی کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ ہی کریں گے آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہمارا اور تمہارا دشمن جو ہے وہ ایک ہوگا اگر مدینے پر کسی نے چڑھائی کیا تو ہم مل کر چڑھائی کرنے والوں کا سدباب کریں گے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے جس طرح نبی صلاح وسلام نے میسا کے مدینہ میں مدینے کے عوام کے ساتھ یہود کے ساتھ عوام کے ساتھ صحابہ کے رام نے نبی نے سرات وسلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس معاہدے کو تاریخ کے روح سے میساک مدینہ کا نام دیا گیا ہے تو میساک کہتے ہیں وعدے کو معاہدے کو تو ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کو کیا کہتے ہیں میساک مدینہ اس کی چیتا چیدہ باتوں میں یہ بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے امن سے جو ہے وہ مدینے میں رہیں گے اور اگر کسی نے ہمارا دشمن مسلمانوں کا دشمن وہ یہود کا دشمن ہوگا یہود کا جو دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا اگر کوئی مدینے پر جو ہے وہ یلغار کرے گا چڑھائی کرے گا تو ہم مل کر مدینے کی دفاع کریں گے یہ چیدہ چیدہ باتیں تھی اس معاہدے کی کہ نبی صلاحۃ السلام نے مدینے کے منافقین کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ جینا آہن تمین وہ لوگ کہ آپ نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ سم مین خدونا پھر توڑتے ہیں یہ لوگ آہد اپنے وعدے کو فی کل مرت ہر بار بنو قرضہ نے بار بار اہل شکنی کی نبی علیہ السلام کے ساتھ بنو نذیر والوں نے بار بار اہل شکنی کی نبی علیہ السلام و السلام کے ساتھ اور اللہ رب العزت فرماتے وہ لا تکون اور یہ لوگ نہیں ڈرتے بعد خلافی سے وہ لا یتقون یہ لوگ نہیں ڈرتے بعد خلافی سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم وعدہ کر رہے ہیں اور بار بار وعدے کو توڑ بھی رہے فہم نہ ہوں الحر میں فشر بہم من خل بہوم لال لہم یزت کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فہم ما تسخن نہ ہوں فی بس اگر پاؤ تم ان کو بس اگر پاؤ تم ان وعدہ خلافوں کو فی الحر جنگ میں فشرد بس حواس بافتہ کرو ان کے ماننے سے من خلف ہوں ان کو جو ان کے پیچھے ہے لال لہو یزت کروں ضرور بضرور کہ وہ یاد رکھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اما نہ بس اگر پاؤ تم ان کو فی الحر جنگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور بار بار وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وعدہ خلافی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم نے کیا کیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو آپ نے میدان جہاد میں پانی تمہارے ہاتھ چڑھ گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے نرمی کرنی آپ نے ان کے ساتھ آپ نے ان کو سبحان اللہ اور جزاک اللہ جو ہے وہ کہنا ہے نہیں فشر رد ویم فشر رد بھیم بس حواس باختہ کرو ان کے مارنے سے ان لوگوں کو خلق ہو جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں جو ان کے پیچھے ان بڑوں کو اس قدر جو ہے وہ برابر کرو ان بڑوں کو اس قدر جو ہے وہ سزا کا مزہ چکھاؤ کہ بعد میں جو آنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھے کہ ایمان والوں کا ضرب جو ہے وہ کس قدر شدید ہوتا ہے ایمان والوں کی جو ضرب ہوا کرتی ہے جو سزا ہوا کرتی ہے ان کا جو حملہ ہوا کرتا ہے وہ کس قدر جو ہے وہ شدید ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے ان کے دس پشک جو ہے اس زرب کو اس حملے کو اس سزا کو یاد رکھے قرآن آپ کو یہ غیرت دکھا رہا ہے کہ تم اس غیرت کو سیکھنے والے بنو یعنی کہ تم ان کو جو ہے وہ کہا کرو سبحان اللہ اور جزاک اللہ کرو قرآن نے کہا آپ سے وعدہ کیا اور ان لوگوں نے وعدہ خلاف کیا جب وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کر دی تو کیا کر دو فشر نے بے ہمت کر بس حواز باختہ کرو ان کے مارنے سے ان کو ختم ہوں جو ان کے پیچھے جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں جو ان کے کیا ہے پوتے ہیں پڑپوتے ہیں کہ وہ یاد رکھے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ان لوگوں نے کیا کیا ہے ایمان والے کتنے خطرناک ہوتے ہیں ایمان والے کس قدر جو ہے وہ شدید ہوتے ہیں وہ ضرب میں وہ حملے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے کہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ کیا کرے لاد لہو حاصل کر یاد رکھے کہ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ الجھنا ٹھیک نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں باتیں ماتس کفن نہ ہوں پھر ہر بے فشر بہم من خل ہوں لہو یز کروں بس اگر پاؤ تم ان کافروں کو پھر ہر بے جنگ میں فشر بہم پس حواس وافتا کرو ان کے مارنے سے ان لوگوں کو خلف ہوں جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں اسی وجہ سے تو یہود کہتے ہیں ہمارے بارے میں یہی بات جو ہے وہ کرتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدما پتہ کر گیا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی اور اپنے پیچھے جو ہے وہ بیٹیوں کو چھوڑ کے گئی اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے گیا ہے بیٹیوں کو چھوڑ کے گیا ہے تو بیٹی انتقام تو نہیں لے سکتی بیٹی انتقام نہیں لے سکتی یہ تو بیٹوں کا کام ہوتا ہے یعنی اپنے پیچھے جو ہے وہ نامردوں کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فشر من لال لَا يُحِبُّ کروں بھئی بھائی آسان نہیں ہے ہم تو آسانی سے آپ کو حل کریں گے پہلے لفظی بانی میں کروں گا اور اس پر میں اعتراض کروں گا وہ اما کا میں قوم خیال کی اور اگر جان جاؤ تم یا اگر ڈر گئے تم خوف بمانی خوف کے بھی ہے اور خوف بمانی علم کے بھی ہے اگر جان جاؤ تم من قوم ان کسی قوم کی خیالتن بد سے کہ فلاں قوم سے میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو توڑنے والا ہے فم بز کے لیے بس بھینک دو ان کی طرف اپنے وعدے کو اللہ سوا کے برابر ہو جاؤ بدعہدی پر ان اللہ علیہ الخائنین یقیناً اللہ پسند نہیں کرتے بدعہدی کرنے والوں مالی کی سمجھ آ گئی لوگ اس طرح کرتے و علم خیال اگر ڈرتے ہو تم یا جان گئے تم کسی قوم کی بداہدی سے تو پھینک دو ان کی طرف وعدے کو اللہ سوائن کے برابر ہو جاؤ بداہدی پر یعنی آپ نے وعدے وعدہ خلافی کر دی انہوں نے بھی وعدہ خلافی کر دی اور پھر بعد میں کیا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین یقیناً اللہ پسند نہیں کرتے وعدہ خلافی کرنے والوں کو تو یہ تو ایمان والے بھی بدہدی میں آ گئے طرح کافر جو ہے وہ بدہدی میں آ گئے اسی وجہ سے تو ایمان والے بھی بدہدی میں آ گئے تو مانی کیا ہے بیٹھ جاؤ وہ تخافن من قوم قیادت اور اگر جان گئے تو من قوم کسی قوم قیادت بدہدی سے اگر جان گئے تم من قوم کسی قوم کی بدآمدی سے فارم سکے گئے ہیں بس پھینک دو ان کی طرف ان کے وعدے اگر جان گئے تو یا اگر ڈر گئے تو کسی قوم کی بدآہدی سے تو کیا کرو فم بز کے دے بس پھینک دو ان کی طرف وعدے کو سوال کے برابر ہو جاؤ مقصد صورت پر برابر ہو جاؤ مقصد صورت پر ان اللہ خالی یقین اللہ کے برابر ہو جاؤ کتاب پر مقصد صورت نہیں لکھ سکتے تو کتاب اللہ عب الخ یقیناً اللہ پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والوں بدہتی کرنے والوں اللہ رب عزت فرماتے ہیں ولی ماں تخافن نہ منقوں میں خیانت اگر ڈر گئے تو یا خوف بمانی جو ہے وہ علم کے ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المسیح میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر خوف بمانی علم کے ہے ایک قوم کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے معاہدہ آپ نے کیا ہے جنگ بندی کا آپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ تو وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے بلکہ وادی کی خلاف ورزی کر رہے ہمارے ملک کے اندر اس کے امن کو دو پہ لگا رہے ہیں بم بلاسٹ کر رہے ہیں ٹارگیٹ کلنگ میں ملوث ہے اقوام براک تعوان میں ملوث ہے بدتخوری میں ملوث ہے آپ نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے مگر ساتھ ہی وہ لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے امن سے رہنے کے بجائے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا رشتہ استوار رکھنے کے بجائے الٹا آپ کے ملک کے امن کو برباد کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر تم بھی ان کے ملک میں ہاتھ پاؤں مارو گے اور ان کے ملک کے امن کو برباد کرو گے تو یہ تو وعدہ خلافی ہوگی کیا ہوگی یہ تو وعدہ خلافی ہوگی اگر کافر لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وہ تو کافر ہے تو یہ مسلمان تم کی خلافی کرتے ہو تو کیا کرو قرآن تمہیں طریقہ بتلا رہا ہے وعدہ کیا وہ وادی کی پاس نہیں رکھتے لاچ نہیں رکھتے کیا کرو دو ان کی طرف والے اپنے سبھی کو اپنے ملک دو ان کے ملک میں سفارت بند کر سبیر کو اپنے ملک سے جو ہے وہ جانے کی اجازت دو حکم دو گو دیکھو سفارت خانے کو بند ٹھیک ہے معاہدے کو جو ہے وہ ختم کر دو کہ آج سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا پھر کیا کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کہ برابر ہو جاؤ تم کتان پر جہان پر کیونکہ تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تمہارے ہاتھ کتان اور جہاد سے بندے ہوئے ہیں کس وجہ سے وعدے کی وجہ سے یہ وعدہ تمہارے پاؤں میں بھیڑی ہے تو کیا کرو ان بھیڑیوں کو ہٹا دو اس معاہدے کو ختم کر جاؤ ان کے ساتھ اپنے سفیر کو سفاری سفارتی تعلقات جو ہے وہ کیا کر دو صرف اور ختم کر جب ختم کر دو تمہارے پاؤں کے اندر جو بھیڑیا ہے ہاتھوں میں جو ہتکڑی ہے جس کو معاہدہ کہتے ہیں تمہیں روک رہا ہے تمہیں پابند کر رہا ہے تو کیا ہو جاؤ گے تم ہلا سوار جہاد پر تم برابر ہو جاؤ گے قتال کے کرنے پر تم برابر ہو جاؤ گے پھر نکلو ان کو کہو کہ میدان میں ہم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں تیار ہو جاؤ کیونکہ اگر وعدے میں تم رہو گے وعدے کو تم توڑو گے نہیں اور جس طرح وہ آپ کے ملک میں بدمنی کر رہے ہیں اور تم بھی بدمنی کرنا شروع کر جاؤ تو یہ تو کیا ہے یہ تو وعدہ خلافی ہے اور ان اللہ یقیناً پسند نہیں کرتے وعدہ توڑنے والوں شیخ الغرام رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے ان کے سے شیخ القرآن اللہ محمد طاہر تو اللہ ہو ایک مرتبہ ایک مولک ان کے پاس بیٹھے تھے تو مولوی نے ان کو کہا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ دور تفصیل شروع ہوا ہے اور بہت بڑے عالم ہے اور بڑے تفاصیر جو ہے وہ پڑھنے والا ہے امام راضی کی تفصیل بھی پڑھتا ہے اور امام سید محمود آلوسی روح المانی بھی پڑھتا ہے اور زمہ شریف بھی پڑھتا ہے جلالین شریف بھی پڑھتا ہے شیخ نے کہا اچھا اچھی بات ہے پڑھنے دو جب بار بار وہ مولوی جو ہے یہ بات دوہراتا کہ مطلب یہی کہ آپ کو کچھ نہیں آتا مولوی تو وہ ہے کیونکہ باتوں سے یہی یعنی محسوس ہوتا ہے تو آخر کار حضرت شیخ نے ان کو کہا کہ اچھا آپ نے تو ان سے جو ہے وہ پڑھا ہوگا اس نے کہا ہاں، میں نے پڑھ لیا اس مرتبہ تو حضرت شیخ نے جو ہے یہ آیت سر انفال کی ان کو دکھائی اس نے کہا مانی کرو اس آیت بھائی ماتا خافر نمین قوم خیالت فم بز الہم علا سوا ان اللہ لا يحب الخائنی تو جو مانی میں نے پہلے کر دیا وہی مانی کر دیا اس لیے کہ برابر ہو جاؤ تم بدہمی پر کس پر برابر ہو جاؤ تو اس کو تو یہ پتا نہیں کہ کس پر برابر ہو کہا میں برابر ہو جاؤ تو آگے کیا ہے ان اللہ کو کہ جس طرح کافر اللہ کو ناپسند ہے کہ تم بھی اللہ کو ناپسند ہو جاؤ تو مولوی کا جو ہے وہ منہ وہ ہکا پکا رہے کہ وہ حیران گے کہ اس کو کیا جواب تو اس کے بعد حضرت شیخ نے ان کو کہا کہ جاؤ اس عالم کے پاس اور اس عالم کو کہو کہ اس کا یہ مجھ سے ایک آدمی نے اس کے بارے میں پوچھا ہے اس آیت کے بارے میں لہٰذا نہیں مانی بتاؤ اسے تم تفصیل کی بات کرتے ہو فلاں تفصیل پڑتا ہے فلاں مانی سے بتاؤ کہ اس کے کیا ہے تو اس کو تو یہ بات معلوم تھی کہ جو مانی اس نے کیا ہے اس کو میں نے سیکھا ہے اور میں نے ان کے سامنے جو ہے وہ بتا دیا ہے جس پر اعتراض تو حضرت شیخ کو کہا کہ تم میرے سامنے اس کو بیان سے ہیں اس نے شیخ نے جو ہے اپنی کتاب ہے ان کی سمت فیرت تل آیات سور آیا ربط ہے اس میں اور سورتوں کی باہمی ربط ہے عربی کے اندر ایک رسالہ سا ہے سمت الور فیرت تل آیات سور کے نام سے جو ہے ان کا ایک کتاب چڑھا ہے تاجر شیخ نے وہ کتاب ان کو دے دیا کہ میں نے اس کا معنی اس آیت میں اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس نے سورہ انفاق اس میں سے نکال دیا اس نے کہا کہ اس میں تو نہیں یہ ہے اس میں تو سرے سے اس کا تفصیل ہی نہیں ہے کسی آیت کا بھی تفصیل اس نے کہا کہ جس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس مسلم نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ جس کا عقیدہ غلط ہو مشرق ہو یا جو پیغمبر کا جو ہے وہ مخالف ہو یعنی بدعتی ہو اس کو میرے اللہ میری کتاب سے جو ہے وہ میرے علم رکھ اس کو میری کتاب کا جو ہے وہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ بتا نکل تو لہذا مسلم نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے لہذا اس کتاب کو بدتی اور مشرق سمجھنے سے خاص ہے تو جب وہ حیران بھی ہوا اسی طرح نادر بھی ہوا تو حضرت شیخ نے ان کو یہی بات بتلا دی کہ صورت کے مقصد کو دیکھ لو مقصد کیا ہے القتال فی سبیل اللہ تو یہاں پر اللہ سوا ان کے معنی کیا ہے اللہ سوا ان دعوت سورا اس لیے کہ تم برابر ہو جاؤ سورت کی دعوت پر دعوے پر دعوی کیا ہے سورت کا الگ کتاب بھی سمجھنا ہے کہ اس پر تم برابر ہو جاؤ ترمی کے اندر ایک روایت ملتی ہے امیر مامی اور جیل نام تعلق کا دور خلافت ہے روم والوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا جب روم والوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تو جب معاہدہ ختم ہونے میں کچھ دن باقی رہے تو حضرت امیر بابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج کو روم کی سرحدات کی طرف روانہ کر دیا اور فوج کو یہ آڈر دیا کہ جیسے فلاں تاریخ جو ہے وہ گزر جائے آپ نے فوراً رومیوں پر حملہ آور ہونا ہے یعنی جب تک ہمارا معاہدہ ہے یہ معاہدہ کا تاریخ جو ہے وہ فلاں تاریخ تک ہے جب یہ گزر جائے تو آپ نے فوراً جو ہے وہ حملہ کرنا ہے فوج روانہ ہو گئی سرحدات کی طرف اسی رسنا جو ہے بس راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا سواری پہ آ رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اور کہہ رہا ہے وفا ان لا قدر وفا ان لا قدر کہ وعدے کو پورا کرو نہ کرو وعدے کو پورا کرو بدہلی نہ کرو تعمیر مانی یہ کون تھے یعنی سراپ و سلام کے صحابی تھے حضرت عمر ابن رضی اللہ عمر کو کس طرح دیکھتے عمر کو کس طرح لکھتے ہیں مجھے یہ بتا ہاں کیا ہاں،, ہاں بس یہ عمر تو عمر کو کس طرح لکھو ساتھا میں آج جب اس حدیث کو پڑھ رہا تھا سے تو مجھے بھی یہ بات یاد آ گئی کہ یار تم تو امر امر بار بار پڑھتے ہو کہ کے سامنے الباس اسی طرح جو ہے اور صحابہ کرام کے امر امر نام پڑھتے ہو مگر ان سے آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ یہ امر لکھتے کس طرح ہے سمجھ آ گئی بھائی عمر کو جس طرح لکھتے ہیں آئین میم رام را یہ عمر ہے مگر جب اس کے ساتھ آپ وہ کو لکھ دیں تو یہ امر بنے سمجھ نہیں عمر عمر کو کس طرح لکھتے ہو ٹھیک ہے جب عمر کے ساتھ تم وہ کو لکھو گے وہ کو شامل کرو گے تو یہ امر بنے گا ہاں، پڑھنے میں جو ہے آپ کو عمر لگے گا مگر کیا ہے یہ ہے تو عمر اور امر کے لکھنے میں یہ فرق ہے کہ جو تم عمر کو لکھو اور عمر کے ساتھ تم کو لکھو تو یہ کیا ہے یہ ہے امر نہیں نہیں زبر عمر کی بات نہیں ہے جی زبرون وبرون جی خوب عمر جی یعنی یہ کیا ہے نہیں نہیں یہ تو اعراب تو ہر چیز پہ لکھتے ہیں عمر پہ بھی اپنے اعراب ہے نا اسی طرح جو ہے وہ علی پر بھی اپنے اعراب ہے اعراب کی تو بات نہیں لکھنے کی بات کر رہا ہے کہ جب عمر آپ لکھے اور عمر کے ساتھ آپ وہ کو لکھے تو یہ آپ کے لیے امر بنے گا اس کو آپ کیا پڑھیں گے امر پڑھیں گے اور آئین با سین اور تا ابسا جس طرح لکھتے ہیں نا مگر اس کے ساتھ آپ تا کو شامل کیجئے تو یہ امر ابن ابسا بن جائے گا تو امر ابن ابسا رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے تھے وفا بر کہ وعدے کو پورا کرو بے وفائی نہ کرو تعمیری امامی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ کیا ہوا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے نبی السلام والسلام سے سنا ہے کہ جب تم کسی قوم سے وعدہ کرو تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو جب تم کسی کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کرو تو جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس وعدے کی خلاف ورزی کرو اور نہ جائز ہے کہ وعدے کے دوران تم اس قوم کے لیے جو ہے وہ لڑنے کی تیاری کرو وعدے کے دوران تم اس قوم کے لیے لڑنے کی تیاری بھی نہیں کر سکتے اور اگر تم پر بہت جلدی ہے وعد خلافی میں کہ وہ لوگ جو ہے وہ وعدہ خلافی کر جائیں گے تو کیا کر جاؤ اس وعدے کو ان کی طرف پھینک دو فم بیس کے لہم الا سوا اس روایت کا آخری جملہ بھی یہی ہے تو جب امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ نے امر ابن کی یہ بات جو ہے وہ سن لی تو فوراً جو ہے وہ کیا کر لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لشکر کو سرحد سے واپسی کا حکم دے دیا کہ اس کی بات ٹھیک ہے واپس بات سمجھ آ واپسی جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو آپ معاہدے کو نہ توڑیں اور معاہدے کو توڑنا تو دور کی بات ہے ان کے خلاف آپ تیاری بھی نہیں کیجیے جب تک یہ معاہدہ ختم نہ ہو جائے جب معاہدہ ختم ہو جائے اس کے بعد تم تیاری کر سکتے ہو پہلے تم تیاری بھی نہیں کر سکتے اور اگر تم پر بہت جلدی ہے کہ یہ وعدہ خلافی کریں گے تو وعدہ پھینک گے بس ان کو کہو جہاد کی نہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی ما تخافن من قوم خیانتا فم بز الیہم علی سواء ان اللہ لا يحب الخائنین یقینا اللہ پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والوں کو ولا یحسبن الذین کفروا اور گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تسلی لائیں ہم سبند گزین اور گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے سب وہ کہ بچ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے یقیناً یہ لوگ کمزور نہیں کر سکتے اللہ کو مجھے کافی دنوں سے یہ چیز بھی جو ہے وہ یاد ہے کہ جب یہ لوگ بول ہمارا جو ہے فارغ ہو جائے تو میں اس پر جو ہے آپ کے سامنے یہ مفسرین یہ تفسیر کے نام ذرا لکھ دوں آپ کے ساتھ کہ میں جو اکثر عموماً جو تفصیل ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے امام کی تفصیل پڑھتے ہیں امام نصفی رحمت اللہ علیہ کی تفصیل پڑھتے ہیں امام ابن جوزئی کی تفصیل میں تفصیل میں پڑھتا ہوں اسی طرح ذات المسیر تفسیر قرطبی اسی طرح امام زمحشری اسی طرح تفسیر راضی یہ مفسرین روح المانی کہ میں آپ کے سامنے یہ لکھ دوں ہو سکتا ہے میرے کہنے سے جو ہے آپ اس قدر جو ہے وہ سمجھ نہ آ جائے کہ آپ لکھ کر جو ہے وہ دیکھ کر اس کو سمجھے کہ یہ فلاں مفسر ہے تو آپ پھر اسی طرح جو ہے وہ لکھیں گے تو لذین اور گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے سبقو کہ بچ جائیں گے وہ اللہ کی گرفت سے ان نہ جزون یقیناً یہ لوگ کمزور نہیں کر سکتے اللہ کو کے کی بات جائے کسی علاقہ غیر کی طرف جو ہے وہ جائیں گے آج وہ یا پر غلطی کر جاتے ہیں وہ اللہ گھر کی طرف چلے جاتے ہیں حکومت کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کر جاتے ہیں جہاں پر قانون قانون کی رٹ نہیں ہوا کرتی تو وہاں پر چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے ہاں کوئی اللہ غیر نہیں ہے کہ تم جرم کر کے جو ہے اللہ کے قانون سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے اسی طرح اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے ان نہ یقیناً یہ لوگ کمزور نہیں کر سکتے اللہ بیٹھ جاؤ ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون یقینا بدتر د زند سرنا پنیز د الله باندې آل کسان دی چې انکار کړی دی د الله د وحدانیت نام فهم لا يؤمنون نبل دی ایمان نروڑی الذين آل کسان آهد منهم چتا با تکړه د دوی سرا ثم ينقضون عهدهم بیا ماتې دی وا دی خپلان وادخبلا فی کل مرت فہر یوزل وہم لا یتقونا او بینی ریگی دوادخلا فینا فہمبا تسقفنہم فی الحرب پس کچرت امومی دیلرا فی الحرب پجنگی فشرد بہم نو اتروا پوخلو ددی سرا آغسو کا خلفہم چرست ددی ندی لعلہم یذکرونا خامخا چدی یاد ساتی وہمبا تخافنہم او کچری یری دیتا یا کچری پویا شیتا من قوم دا یو قوم دبی بی آدینا دا بدا حدینا دا لوزینا فهم بیز ایلیہن نو گر سوان بی طرف تا اخبر بادا الان سوائن پدھا سیان کی چی برابر شے پا خطان بانی پا جیان بانی ان اللہ لا یحب الخائنین یقینا اللہ من نکی دوا وادا خلاف و سرا دخیانت گرو سرا ولا یا سمن بچی تاسو دوه ورځې شي مسلسل دا ماشومان نه دي دا پرله پسې شي پرون دی لږ راغلی او نن دی لږ راغلی معلومات یې چې دې درس پټې کې کوم ځای ته وي خو دې ته معلومات پرون دی په دې ټیم راغلی او نن او فکس په دې ټیم راغلی ته کې یو نشته پرون به یو راغلی چې شمو ولا نن دا چې شمو راغلی خو دوه په یو ټیم راغلی نیم درس معلومات یې چې دې کور نسټه وروسي ښه چې شمو ولا ورو وخت راغلی په هغه